ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے ہمارے رب ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مناسک سے مراد یا تو حج کے اعمال ہیں جیسا کہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے یا اس سے مراد پورا دین اور ساری عبادات ہیں کیونکہ نسخ کا لغوی معنی تعبد ہے یعنی عبادات کرنا